سفر کے آداب نمبر ایک سفر کے لیے ایسے وقت روانہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے اوقات کا بھی لحاظ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کے دن کو مناسب خیال فرماتے نمبر دو سفر تنہا نہ کیجیے ممکن ہو تو کم از کم تین آدمی ساتھ لیجئے اس سے راستے میں سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضروریات میں بھی سہولت رہتی ہے اور آدمی بہت سے خطرات سے بھی محفوظ رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار کبھی رات میں تنہا سفر نہ کرے ایک مرتبہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے مسافر بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے میں اکیلا آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکیلا سوار شیطان ہے اور دو سوار شیطان ہیں البتہ تین سوار سوار ہیں نمبر تین عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ہمراہ سفر کرنا چاہیے ہاں اگر ایک آدھا دن کا معمولی سفر ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن احتیاط یہی ہے کہ کبھی تنہا سفر نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو عورت خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے والد ہوں بھائی ہو شوہر ہو یا اس کا اپنا لڑکا ہو یا پھر کوئی اور محرم ہو اور ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عورت کو ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر بھی تنہا نہ جانا چاہیے نمبر چار سفر کو روانہ ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری حرکت میں آئے تو یہ دعا پڑھئے سبحان लदी سخر لنا هذا وما कुन्ना له मुकरिन وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هذن علينا سفرنا هذا واتبي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد والحور بعد الكور ودعوة المظلوم پاک و برتر ہے وہ خدا جس نے اس کو ہمارے بس میں کر دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں خدایا ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کی توفیق چاہتے ہیں اور ایسے کاموں کی توفیق جو تیری خوشنودی کے ہوں خدایا ہم پر یہ سفر آسان فرما دے اور اس کا فاصلہ ہمارے لیے مختصر کر دے خدایا تو ہی اس سفر میں رفیق ہے اور تو ہی گھر والوں میں خلیفہ اور نگران ہے خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقتوں سے ناگوار منظر سے اور اپنے مال سے اپنے متعلقین اور اپنی اولاد میں بری واپسی سے اور اچھائی کے بعد برائی سے اور مظلوم کی بدعا سے نمبر پانچ راستے میں دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھیے راستے کے ساتھی کا بھی حق ہے قرآن میں ہے اور صاحب بل جم اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو پہلو کے ساتھی سے مراد ہر ایسا آدمی ہے جس سے کہیں بھی کسی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے سفر کے دوران کی مختصر رفاقت کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے کسی قول و عمل سے اس کو کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے جو شخص دوسروں کی خدمت کرنے میں لوگوں سے سبقت لے جائے اس سے نیکی میں آگے بڑھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہی جو خدا کی راہ میں شہادت پائے نمبر چھ سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپس آنے پر دو رکعت شکرانے کے نفل پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا نمبر سات جب آپ کی گاڑی بس یا جہاز بلندی پر چڑھے یا اڑے تو یہ دعا پڑھیے اللہ کا شرف اعلی کل شرفن ولک الحمد علی کل حال خدایا تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے حمد و ثنا ہر حال میں تیرا ہی حق ہے نمبر آٹھ رات کو کہیں قیام کرنا پڑے تو محفوظ مقام پر قیام کیجیے جہاں چور و ڈاکو سے بھی آپ کی جان و مال محفوظ ہو اور موزی جانوروں کا بھی کوئی کھٹکا نہ ہو نمبر نو سفر کی ضرورت پوری ہونے پر گھر واپسی آنے میں جلدی کیجیے بلا ضرورت گھومنے پھرنے سے پرہیز کیجیے نمبر دس سفر سے واپسی پر ایک بغیر اطلاع رات کو گھر میں نہ آ جائیے پہلے سے اطلاع دیجیے ورنہ مسجد میں دو گانا نفیل ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیجیے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں نمبر گیارہ سفر میں اگر جانور ساتھ ہوں تو ان کے آرام و آشائش کا بھی خیال رکھیں اور اگر کوئی سوار ہو تو اس کی ضروریات اور حفاظت کا بھی اہتمام کیجیے نمبر بارہ جاڑے کے موسم میں ضروری بستر وغیرہ ساتھ رکھیے اور میزبان کو بے جا پریشانی میں مبتلا نہ کیجیے نمبر تیرہ سفر میں پانی کا برتن اور جانماز ساتھ رکھیے تاکہ استنجا وضو نماز اور پانی پینے کی تکلیف نہ ہو نمبر چودہ چند آدمی سفر کر رہے ہوں تو ایک کو اپنا امیر مقرر فرما لیجئے البتہ ہر شخص اپنا ٹکٹ ضرورت بھر رقم اور دوسرا ضروری سامان اپنے قبضے میں رکھے نمبر پندرہ جب سفر میں کہیں رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے اے زمین میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ میں خدا نے پیدا کی ہیں اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ پر چلتے ہیں اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے روسیا ازدہے سے اور سانپ بچھو سے اور اس شہر کے باشندوں سے اور والد و مولود کے شر سے نمبر سولہ اور جب سفر میں گھر کو واپس آئے تو یہ دعا پڑھیے او بن او بن لی علینا حوبن پلٹنا ہے اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے نمبر سترہ جب کسی کو سفر پر رخصت کریں تو کچھ دور اس کے ساتھ جائیے رخصت کرتے وقت اس سے بھی دعا کی درخواست کیجیے اور اس کو یہ دعا دیتے ہوئے رخصت استودع اللہ و امانت کا کا میں تمہارے دین امانت اور خاتمہ عمل کو خدا کے سپرد کرتا ہوں نمبر اٹھارہ جب کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اظہار محبت کے الفاظ کہتے ہوئے ضرورت اور موقع کا لحاظ کرتے ہوئے مسافحہ کیجیے یا معانقہ بھی کیجیے